وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور انہوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور مریم پر بہتان عظیم لگایا